پیش لفظ اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ واضح ہے انہیں علمی اور عملی ہر طرح کی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہے ان کے حقوق اور فرائض سب متعین کر دیے گئے ہیں لیکن مقام حیرت و افسوس ہے کہ ان کے بارے میں اپنے اور پرائے سب غلط بیانی اور غلط فہمی کا شکار ہیں ایک طرف اسلام کے مخالفین اور بدخواہ طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات عائد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو پست درجہ دیا ہے انہیں گھر کی چار دیواری میں قیدی بنا کر رکھا ہے ان پر حجاب کی بندی شعائد کر کے انہیں سماج سے بالکل کاٹ دیا ہے اور کسی کو ان کی علمی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ظاہر ہے کہ یہ اور اس طرح کے دیگر اعتراضات اسلام کے صحیح تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسلام کے اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام میں خواتین کے مقام و مرتبے کا صحیح تعارف نہیں کرایا ہے یہی نہیں بلکہ ان کا عملی رویہ مخالفین اسلام کے مذکورہ بالا اعتراضات کی تائید و توثیق کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے دور زوال میں مسلم خواتین کو ان کا صحیح مقام نہیں دیا گیا علم کے دروازے ان پر بند رکھے گئے اور تحصیل علم کے مواقع سے محرومی ان کا مقدر ٹھہری جبکہ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو سماج کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار بڑا درخشاں اور مثالی نظر آتا ہے ان کی خدمات ہمہ جہت ہیں خاص طور سے علوم و فنون کی اشاعت کے میدان میں انہوں نے بہت سرگرمی سے حصہ لیا ہے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ان کا یہ کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے علم کی نسل در نسل منتقلی میں خواتین نے اہم کردار نبھایا ہے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور حفظ کرایا ہے تجوید اور علم قرآن میں مہارت حاصل کی ہے اور دوسروں کو یہ فن سکھایا ہے اپنے شیوخ سے احادث نبوی کا سرمایہ حاصل کیا ہے اور پوری حفاظت کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچایا ہے فقہ سے اشتقال رکھا ہے اور اپنے فتاوہ کے ذریعے عوام کی رہنمائی کی ہے زہد و تصوف میں شہرت حاصل کی ہے اور آز و ارشاد کی محفلیں سجائی ہیں الغرض علوم و فنون اور خاص طور پر اسلامی علوم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو خواتین کا مرہون منت نہ ہو یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ گزشتہ صدی میں تعلیم نسواں کو فروغ ملا ہے اور خواتین کے لیے تحصیل علم کے مواقع بڑے ہیں دینی و عصری تعلیم کے مراکز مدارس اور جامعات قائم ہوئے ہیں جن میں طالبات کو داخلہ ملا ہے اور ان کے لیے مخصوص درسگاہیں بھی قائم کی گئی ہیں اس طرح خواتین کو اپنی صلاحیتیں پروان چڑھانے اور اپنے جوہر دکھانے کے لیے وسیع میدان ہاتھ آیا ہے زیور علم سے آراستہ ہو کر انہوں نے درس و تدریس اور تصنیف و تعلیم کا کام سنبھالا ہے اس طرح ان کا علم فیض عام ہوا ہے اور امت کو ان سے فائدہ پہنچا ہے اسلامی علوم میں خواتین کی خدمات کا حق و تعارف اب تک نہیں کرایا جا سکا ہے اور نہ ان کے بارے میں عموماً لوگوں کو کچھ معلومات ہیں تذکرہ و تراجم کی کتابیں بھی ان کے ذکر سے تقریباً خاموش ہیں ضرورت ہے کہ خواتین کے علمی کاموں اور عملی سرگرمیوں کا تعارف کرایا جائے اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو شریعت کی روشنی میں دور کیا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے خواتین کے امور و مسائل پر لکھنے کی توفیق ملتی رہی ہے میری یہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں ایک اسلامی پردہ کیا اور کیوں دو رحم مادی میں بچیوں کا قتل اسباب اور انتدادی تدابیر تین مسلمان عورت کا دائری کار چار گھریلو تشدد اور اسلام پانچ اسلام عصمت نسواں کا محافظ چھ ہم جنسیت کا فتنہ سات اسلامی نظام وراثت میں عورت کا حصہ آٹھ قرآن مجید کی آئلی تعلیمات نو اسلام علوم میں خواتین کی خدمات دس آئلی زندگی کے اسلامی اصول گیارہ عورت خاندان اور سماج بارہ نکاح کو آسان بنائیے تیرہ آسان نکاح کے قابل تقلید نمونے چودہ خوشگوار خاندان کیسے پندرہ خاندانی تنازعات کیسے دور کریں سولہ طلاق و خلا سترہ خواتین کو وراثت دیجیے چند برسوں قبل جب میں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا تو فیس بک اور واٹس ایپ پر اس موضوع سے متعلق مختصر تحریریں لکھتا رہا زیر نظر کتاب انہی تحریروں کا مجموعہ ہے انہیں پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے باب اول میں اسلام میں خواتین کے مقام و مرتبے کی وضاحت کی گئی ہے باب دعا میں اسلامی تاریخ سے روشن مثالیں پیش کی گئی ہیں جبکہ خواتین تحصیل علم درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف میں پیش پیش رہتی تھی باب سوا میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سماج کی اصلاح خواتین کی بھی ذمہ داری ہے اس کے لیے انہیں سرگرم کردار ادا کرنا ہوگا باب چہروں میں چند ان مسائل سے بحث کی گئی ہے جو موجودہ دور میں خواتین کو درپیش ہیں اور ان کے سلسلے میں شقی احکام بیان کیے گئے ہیں باب پنجم میں خواتین کے بارے میں حال میں تباہ ہونے والی چند کتابوں کا تعارف کرایا گیا ہے یہ تحریریں مختلف اوقات میں لکھی گئی ہیں انہیں کتابی صورت میں جمع کرنے پر پتا چلا کہ ان میں کہیں کہیں تکرار پائی جاتی ہے بعض مقامات پر تکرار حسب کر دی گئی ہے اور کہیں باقی رکھی گئی ہے امید ہے قارئین کو بار خاطر نہ ہوگا میری ان تحریروں کو جمع کرنے میں برادر عزیز محمد اسعد فلاحی معاون شعبہ اسلامی معاشرہ جمع اسلامی ہند نے دلچسپی لی پھر انہیں کتابی صورت میں مرتب کیا اس خدمت پر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین شوال چودہ سو چوالیس ہجری ٹوئنٹی فورتھ میں twenty twenty three Mohammad Razi ul Islam Nadvi صدر ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ